اور کچھ باتیں عرض کی تھیں تو میں نے بتایا تھا کہ قرآن حدیث سے وابستگی رکھو اور قرآن حدیث سے وابستگی کے لیے اہل قرآن اہل علم علماء اور صلاح سے وابستگی رکھو ابھی میرے ذہن میں ویسے ہی ابھی دعا پہلے کچھ بات آ رہی تھی میں نے کہا فجر کے بعد جب تفصیل ہوتی ہے یا مغرب عشاء کے بعد کچھ کتاب پڑھی جاتی ہے عصر کے بعد بیان ہوتا ہے مولانا کا ہم نماز پڑھنے کے لیے چلیں تو ہم مسلی بھی ہوئے نماز پڑھنے والا مسلی ہوتا ہے تو ہم مسلی کی نیت سے بھی چلیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی نیت کر لیں کہ ابھی میں جاؤں گا تو وہاں مجھے علم ملے گا قرآن کا حدیث کا مجھے علم ملے گا طالب علم بھی ہو گئے مسلی بھی ہوئے طالب علم بھی ہوئے دیکھو اللہ کا حساب بنیوں والا نہیں ہے بنیا جو ہوتا ہے نا ہمارے وہاں وہ بنی واڑیا اپنے وہاں جو بولتے ہیں بنی ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ گن گن کر دیتے ہیں کہ بھائی اس نے دو گھنٹے کام کیا تو اتنا ہی دو اللہ کا حساب بنیوں والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے عہد کے اندر وعدہ فرمایا میں تین ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا اور پھر فرمایا کہ اگر دشمن زیادہ آ گئے تو پانچ ہزار فرشتوں سے مدد کروں گا تو تین دو پانچ نہیں ہے پانچ تین آٹھ ہے وہاں جو ہے تین دو پانچ نہیں کہ تین اور دو ملا تو پانچ ہو جاتے نہیں تین اور ہیں پانچ اور ہیں یعنی پانچ تین آج سے مدد کروں گا تو حق تعالی شان ہو کا حال یہ بنیوں والا نہیں ہے کہ وہ گن گن کر وہاں تو چھپر پھاڑ کر دینے کا مسئلہ ہوا کرتا ہے بشردی کہ لینے والا بندہ بھی چاہیے وہ وہ لینے والا بندہ چاہیے اللہ کی طرف سے تو خوب دیا جاتا ہے تو حق تعلی شان ہو اسی لیے ان العمال بنیات کی تحت حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تقریر فرمائی ہے کہ ایک انسان گھر سے چلا وہ ان نمال امانوا جتنی نیت کرے گا اتنا ثواب ملے گا آپ نماز کے لیے چلے اور یوں نیت کی کہ میں نماز بھی پڑھ لوں گا جمعہ کی ساتھ ساتھ یہ نیت کی کہ فلاں صاحب آئے ہیں ذرا ان کی عیادت بھی کر لوں گا بیمار ہے تو ساتھ ساتھ نیت کی کہ نماز کے بعد فلاں کے وہاں انتقال ہوا ہے تعزیت بھی کر لوں گا تعزیت کر لوں گا عیادت کر لوں گا فلاں صاحب کو مل لوں گا نماز پڑھ لوں گا اگر شیخ فرماتے ہیں چار نیتوں پر عمل ایک ہے چار ثواب ملے عمل تو ایک ہی ہوا مسجد کا کعبہ ہے لیکن ثواب چار چلیں گے وہ ان نمال امری اما نوا جو نیت کرو گے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے تو اگر نماز پڑھنے آئے اور یہ سوچا کہ چلو تفسیر بھی ابھی ہوگی یا اثر کے بعد بیان ہوگا تو ہم وہاں سنیں گے قرآن حدیث کو سننے کو ملے گا علم ملے گا عمل کریں گے مسلی بھی ہو گئے طالب علم بھی ہو گئے تو طالب علم صرف مدرسے میں جانے والا ہی طالب علم نہیں ہے جو بھی علم حاصل کرنے کے لیے جائے گا اس کو طالب علم کہا جاتا ہے تو طالب علم کا ثواب بھی ہم کو مل جائے گا یہ نہیں کہ جو بچہ ہوتا ہے وہی طالب علم ہوتا ہے برا بھی طالب علم ہو سکتا ہے صاحب کرام سارے برے ہی تھے بڑی عمر ہی کے اندر حضرات صحابہ ایمان بھی لائے اور علم بھی حاصل کیا تو بڑی عمر کے طلبا تھے اور حضرت نے انہی کے لیے فرمایا تھا کہ تمہارے لیے مچھلیاں دعائیں کر رہی ہیں چوتیا دعائیں کر رہی ہے اور عجیب و غریب بات ملا علیہ قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا مچھلیاں دعا کر رہی ہے طالب علم کے لیے اور چونتیاں دعا کر رہی ہے عام طور پر لوگ اس پر یوں نظر کرتے ہیں کہ پانی کے جانور بھی طالب علم کے لیے دعا کرتے ہیں اور خشکی اور زمین کے جانور بھی دعا کرتے ہیں لیکن ملا علیہ قاری فرماتے ہیں نبی کا کلام تو بہت وسیع ہے حضور یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ حلال جانور بھی دعا کرتے ہیں حرام جانور بھی دعا کر رہے ہیں حلال تو مچھلی ہے اور چونتی حرام ہے فرمایا حلال جانور بھی دعا کر رہے ہیں اور حرام جانور بھی طالب علم کے لیے دعا کر رہے ہیں اس اگر علی کاری کی تقریر لے لی جائیں تو سور بھی دعا کرتا ہے ہمارے لیے طالب علم کے لیے کنزیر بھی دعا کرتا ہے اور علی کاری نے ایک بات اور لکھی کہ مچھلی بڑی ہوتی ہے چونتی چھوٹی ہوتی ہے فرمایا بڑے سے بڑے جانور بھی دعا کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے جانور بھی دعا کرتے ہیں نبی یہ کریم اللہ علیہ وسلم کا کلام تو بڑا جامع ہے خیر ہمیں نیتیں اپنی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق عطا فرماتے ہیں قرآن کے علوم ہیں حق تعالی شان و ہمیں قرآن سے اہل قرآن سے حدیث سے اہل حدیث سے وابستگی نظیر فرمائے اہل حدیث کا مطلب وہ نہیں ہے جو آج کل چل پڑے ہیں وہ مراد نہیں لے رہا ہوں اہل حدیث کا مطلب جو حدیث کا اشتہار رکھنے والے ہمارے حضرت نے مسجد نبوی کے اندر سارے مسجد نبوی کے ائمہ نے سند حاصل کرنے کے لیے حضرت شیخ سے درخواست کی تو مسجد نبوی سے آگے جو کمرہ ہے اس میں حضرت کو لے گئے اور وہاں حضیفی بھی بیٹھتے ہیں اور سارے ائمہ بڑے بڑے علما بیٹھتے ہیں معذر مسجد نبوی بھی سارے ہیں اجازت حدیث کے لیے ابھی اسی سال حج کا واقعہ ہے حضرت نے حدیث پڑھی اس کے بعد ہدایت دی سارے اما کو اور اور جو علماء تھے سب کو ہدایت دی اس کے بعد حضرت ڈرتے ہیں نہیں حضرت اللہ علامت اللہ حضرت کو تو کسی کا در ہے ہی نہیں حضرت نے عربی میں تقریر شروع کی اور اما کو خوب جیسے حضرت کا مزاج خوب ڈانٹا اور فرمایا تم کا نحن سلفی تعلمون من سلفی فرمایا تم لوگ کہتے ہو کہ ہم سلفی ہیں تم جانتے ہو سلفی کون ہے اب یہ یونس ہی کے جگر گردے تھے کہ وہ بول رہا ہے وہاں پر ورنہ ہمت کس کی ہے پولیس اٹھا کر کے اندر ڈال رہی ہے تم جانتے ہو سلفی کس کو کہتے ہیں اور پھر حضرت نے فرمایا اسلفی منتقو نہ الاتری قتل اسلاف انائز ان سلفی ہوں شیخ نے کہا میں بھی سلفی ہوں لیکن سلفی اس کو کہتے ہیں جو اپنے اسلاف کے طریقے پر ہو اپنے بزرگوں کے طریقے پر ہو فرمایا اسلاف کو گالی دینے والا سلفی نہیں ہوتا ہے حضرت نے برملا فرمایا کہ اسلاف کو گالی دینے والا سلفی نہیں ہوتا ہے اسلاف کی اتباع کرنے والا سلفی ہوتا ہے خیر بہرحال ابھی یہ وقت نہیں ہے ورنہ میں کچھ باتیں اسی پر کھولتا کہ ان کے عقائد کیا ہے ان کے مسائل کیا ہے استوال رش کے بعد میں ان کا کیا عقیدہ ہے اللہ علام الحافظ ایسے عقائد ہیں مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ قرآن سمجھے بس میں تو آپ کو ترغیب دے رہا ہوں قرآن سمجھو حدیث سمجھو اس سے شوق پیدا ہوگا نماز میں دل لگے گا معانی کو جانو گے دل لگے گا دیکھو الحمد و شریف ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں ہر نماز میں پڑھتے ہیں الحمد و شریف میں ایک عجیب و غریب نقطہ بتاؤں ویسے الحمد و شریف کی تفسیر اگر کرنے جاویں تو ایک مہینہ لگے گا اس کے اندر ہی ایسے میں ایک نقطہ صرف آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نام ذکر کیا ہے اور چار صفات ذکر کی الحمد و شریف میں الحمد للہ اللہ ہے پھر صفت لائے رب العالمین دوسری صفت لائے الرحمن تیسری صفت لائے الرحیم اور چوتھی صفت لائے مالک کی یوم وکتی مالک ایک نام ہے چار صفت ہے میں قرآن آپ کو سمجھا رہا ہوں اللہ کرے کہ ہم قرآن سمجھنے والے بنے اور ان قرآن کے سمجھانے والوں کی خدمت پہ بیٹھے اور ایک مضمون میرے ذہن میں آئے دیکھیں بہت کام کا ہے دینے کے لیے عربی میں دو لفظ کا استعمال ہوتا ہے اہل علم محظوظ ہوں گے یہ راضی نے لکھا ہے فرمایا کسی کو دینے کے لیے عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں ایک عطایاتی دینا وہ یہی بو اس کا معنی بھی لینا لیکن عطایاتی کا معنی ایسا دینا جس میں دے کر واپس لے بھی سکتے ہیں اور وہ یہی بو ایسا دینا کہ دے کر واپس نہیں لینا ہے قرآن میں دونوں لفظ استعمال کیے اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے تو تل ملک منتشا ملک میں منتشا میں ملک دیتا بھی ہوں ملک لے بھی لیتا ہوں اتیاتی دینا پھر لینا وہ یہی کو ایسا دینا کہ واپس نہیں جب ہماری اولاد کے باپ میں ہمارے شوہر کے باپ میں ہماری بیوی کے باپ میں جب قرآن دعا سکھا رہا ہے تو وہاں یہ لفظ استعمال کیا ربنا حب لنا من ازوادینا ودریاتینا قرت آئین یا ازواد سے مطلب بیوی بھی ہے شوہر بھی ہے دونوں مراد ہیں اے اللہ ہماری بیوی کو یا بیوی دعا کرے گی تو ہمارے شوہر کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اللہ نے یہاں پر وہب کا لفظ استعمال کیا اور وہب کا معنی ایسا دینا جس کو دینے کے بعد واپس نہ لیا جائے راضی نے لکھا ہے اللہ ہم کو یہ دعا سکھا رہا ہے اے اللہ میری اولاد کو ایسی ہدایت دینا کہ ہدایت کے بعد دوبارہ گمراہ نہ ہو جائے ان کی ہدایت چھین نہ جائے وہ ہمیشہ ہدایت پر رہے وہ موت تک ایمان پر رہے کیسی بہترین دعا اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائے ربنا حبلنا من ازوادنا و ذریاتنا دینا ود الیاتنا للمتقین آئل امام تو اللہ نے الحمد شریف میں ایک نام چار صفت ذکر فرمائی ایک اللہ چار صفت اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے جو مضامین بیان کرتے پہلا مضمون لایا ایا کنا اس کا تعلق لفظ اللہ سے ایا کنا اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں جو اللہ ہوگا اسی کی عبادت کی جائے گی تو ایا کنا کا تعلق اللہ سے وہ ایا کنستعین یہ رب العالمین سے ہے اس لیے کہ جو مربی ہوگا اسی سے مانگتے ہیں دشمن سے کوئی نہیں مانگتا اس میں سے کون مانگتا ہے مربیوں سے مانگا جاتا ہے باپ مربی ہے مانگتے ہیں ماں مربی ہے مانگتے ہیں چچا مربی ہے مانگتے ہیں ماموں مربی ہے مانگتے ہیں نانا مربی ہے مانگتے ہیں تو مربیوں سے مانگا جاتا ہے رب العالمین اللہ نے کہا میں مربی ہوں مجھ ہی سے مانگو وہ یا کنستا فرمایا ایک دن سراط المستقیم اس کا تعلق رحمان الرحیم سے اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ بتا دشمن غلط راستہ بتاتا ہے رحم والا ہی سیدھا راستہ بتاتا ہے جس کو رحم آتا ہے وہی سیدھا راستہ بتاتا ہے دن سرات المستقیم کا تعلق رحمان الرحیم سے سراط الدینہ انعام کا وہ راستہ جس پر تو نے انعام کیا انعام وہ دیتا ہے جو مالک ہوتا ہے جو کرایہ دار ہوگا وہ انعام کا دے گا بھائی جو کرایہ دار ہوگا وہ انعام تھوڑے ہی دے گا جو مالک ہوگا وہ انعام دے گا تو انعمت کا لفظ جوڑا گیا ہے مالک یوم الدین سے جب تم مالک ہیں تو اللہ ہمیں انعام بھی عطا فرما ظاہری انعام بھی باطنی انعام بھی تو ہمیں انعام سے مالا مال فرما آپ قرآن کریم کو سمجھے کیسا کیسے مزہ آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا مضامین قرآن کریم میں بیان فرمائے ہمارے دلوں کو ہلانے والے مضمون ہیں تو فرمایا انا آ کل کوثر میں مختصر اس کی تفصیل یہ سورت کا نزول اس لیے ہوا کہ مکی زندگی میں حضرت کے بیٹے قاسم کا انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خدیجت القبرا سے تھے بچپن میں انتقال ہو گیا تو اہل مکہ نے تانا دیا اور فرمایا کہ محمد کی نسل نصب زندہ نہیں رہتی اس لیے نہ نصب چلے گا نہ اس کی شریعت چلے گی کتنا سخت تانا ہوگا حضرت کو ایک تو بچے کا انتقال اوپر سے زخم پر نمک ایک تو بچے کا انتقال اوپر سے نمک ڈالا جا رہا ہے ستایا جا رہا ہے حضرت کو بہت تکلیف ہوئی اور جتنا لطیف مزاج ہوتا ہے نا اتنا ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے انسان کی طبیعت جتنی لطیف ہوتی ہے تکلیف اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے جو کثیر طبیعت کا ہو اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا جو اپنی اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ جاری چامڑی نہ ہو ان کو کچھ بھی نہیں کچھ بھی کہتے رہو ان کو کچھ لیکن جن کے مزاج میں لطافت ہوتی ہے نا ان کو ذرا سا بھی کہا جاتا ہے تو دل پر ٹھیس لگ جاتی ہے تکلیف ہو جاتی ہے حضرت کو بہت تکلیف بہت تکلیف ہوئی کہ مجھے ایسا تانا دیا جا رہا اب حضرت کو تسلی دینے کے لیے اللہ کی ذات نے یہ صورت اتاری فرمایا انا آپ کل کوثر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا انا کا لفظ لا کر راضی نے جو یہاں نقطہ لکھا ہے انا ہم نے جمع لائے اب آپ عربی گرامر ہی نہیں پڑھے تو کیا ان سے سمجھ لینا انا جمع لائے اور جمع لا کر اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ میرے پیغمبر جمع میں میری عظمت بتا رہا ہوں یہ جتنے تانے دے رہے ہیں ان پر تیری نظر نہیں ہونی چاہیے تیرے رب پر نظر ہونی چاہیے اور جب انسان کی رب نظر جب رب پر ہو جاتی ہے نا تو پھر یہ انسان تسلی کی پرواہ نہیں کرتا حضرت تعالی شان ہو اپنے پیغمبر کو اپنی طرف کھینچنا چاہ رہے تاکہ تسلی ہو جائے فرمایا امنا ہماری طرف نظر کر لو ہم عظمت والے ہیں آپ یہ یہ جو کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا آپ کی نسل بھی چلے گی آپ کی شریعت بھی چلے گی سب کچھ چلنے والا ہے آپ ان کے تانوں کی طرف توجہ نہ کریں انا آئی نا کل کوسر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا اب کوسر کے بہت سارے معنی ہے چونسٹھ معنی لکھے ہیں علماء نے ابو حیان گرناتی نے چونسٹھ معنی لکھے لیکن یہاں جلال نہیں پڑھانا ہے تاکہ وہ چونسٹھ معنی بیان کروں یہ قرآن ہے حدیث ہے فہم حدیث ہے فلاں فلاں میں راجہ معنی بیان کر دوں اس کا راجہ معنی یہ ہے کہ حوض کوسر حوض کوسر نہر کوسر تمام نبیوں کو اللہ قیامت کے دن حوض دینے والا ہے تمام نبیوں جو اپنی اپنی امت کے ایمان والوں کو وہ نبی پانی پلائیں گے لیکن حوض کوثر خاص ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ ساتھ یہ کسی اور کو نہیں ملے گا اور اصلا جنت میں نہر ہے حضرت انس ہیں کہ حضور نے ہم سے سوال کیا حل تعلمون عمل کوثر جانتے ہو کوثر کیا ہے اس صورت میں جو کہا گیا کوثر یہ کوثر کیا ہے تم جانتے ہو صحابہ نے فرمایا اللہ رسول عالم اللہ اس کا رسول بہتر جانتا حضرت نے فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید اور اس کے اندر کے کنکر یاقوت لولو اور مرجان ہیرے جواہرات اور اس کے دونوں طرف کی بودر مسک و زعفران پانی گدلا نہیں ہوگا بڑا صاف شفاف ہوگا اور اسی کی ایک برانچ اور ایک نالی بہا کر لائی جائے گی میدان حشر میں اور وہاں ایک حوض ہوگا اور اسی سے پانی وہاں لایا جائے گا اور حضرت نے فرمایا کہ وہاں میرے اس ممبر کو بھی لایا جائے گا حضرت کا جو ممبر ہے جو دنیا میں تھا اس کو بھی لایا جائے گا اور میں اپنے ممبر پر بیٹھوں گا اور میری امت آئے گی پانی پینے کے لیے تو میں سب کو پانی پلاؤں گا مطلب حضرت اکیلے تھوڑے ہی اتنی بڑی امت کو مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کا نظام ہوگا اس کے مطابق پانی پلایا جائے گا فرمایا کہ پیالوں کی تعداد جتنے ستارے ہوں گے جتنے ستارے ہیں اتنے کب ہوں گے اس کے اوپر اس لیے لائن نہیں لگانی پڑے گی فکر نہ فرمائے لائن نہیں ہوگی میں برما گیا تو میں نے وہاں بیان میں کچھ جنت کا تذکرہ چھیڑ دیا تو اس میں میں نے کہا ایک لائب آئے بہت زبردست ہو رہے بہت زبردست ہو رہے اور اس سے متعلق حضور پاک صاحب نے فرمایا کہ اس کی اوڑنی دنیا میں یوں وہ ہلا دے تو حال یہ ہوگا کہ آفتاب شرما جائے اور سمندر میں تھوک دے تو پانی میٹھا ہو جائے تو وہ لائبہ اور اپنے شوہر سے کھیلے گی عجیب و غریب انداز میں اس کا نظام بیان کیا گیا اللہ کرے کہ میرا جوان دنیا کے ان لائبہ سے اپنے آپ کو بچا لے اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لے اللہ جو جنت کی لائبہ دینے والی ہے تو بیان کے ختم کے بعد ہمارے ایک وہاں صاحب ملنے والے ہیں اس بات کر کے انہوں نے مجھے کہا مطلب یہ کو ہے کہ بدارے اور ہے بہت سارے میں کہا یہ سوال کی ضرورت آپ کو کیوں پڑی کہ ایک ہوں گے تو تو کوئی نبی لے جائیں گے ہمارے حصے میں تو آئے گی میں ایسا مسئلہ نہیں ہوگا بے شمار تعداد میں اللہ تعالیٰ نے بنایا اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہر متقی کو اللہ عطا کرے گا ہر متقی کو تقوی والے کو اور تقوی کی تعریف سنو میرے حضرت سے شیخ نے فرمایا تقوی کی تعریف یہ ہے جس عمل میں اللہ راضی ہو اور نبی راضی ہو وہ ہے تقوا بس سیدھے سیدھا مسئلہ اللہ راضی ہو نبی راضی ہو اسے تقوی کہا جاتا ہے اور جس سے اللہ ناراض یا نبی ناراض وہ تقوی نہیں ہو سکتا ہے تو فرمایا کہ وہ حوض کوثر پھر حضرت نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جو پانی پی لے گا جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی یہ حوض کوثر کی فضائل بیان فرمایا جو انا ہاتھ کل کوثر میں ذکر فرمایا فرمایا کہ میں وہاں بیٹھا ہوں گا اور میری امت آ رہی ہوگی اتنے میں کچھ لوگ آئیں گے تو فرشتے ان کو دھکے دیں گے بخاری شریف کی روایت میں دھکے دیں گے جاؤ واپس تمہیں پانی نہیں ملے گا تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں یوں کہوں گا کہ ان کو آنے دو یہ میرے ہیں اصحاب میرے ہیں تو فرشتے یوں جواب دیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقل تدری ماں احدسو بادہ اللہ کے حبیب آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے آپ کی شریعت کو کھلونا بنایا تھا کھیل بنایا تھا منمانی شریعت بنایا تھا جی چاہا اس کو کہہ دیا شریعت بدت اسی طرح تو یاد ہوئی یہ بدتیں کیسے آ گئی جی چاہا اس کو کہہ دیا شریعت فرمایا انہوں نے منمانی شریعت بنائی تھی اپنی طبیعت کے مطابق جس کو چاہا شریعت کہہ دیا حالانکہ آپ سے وہ بات ثابت نہیں تھی حضرت فرماتے ہیں کہ جب یہ بات آئے گی تو میں بھی کہوں گا سہ کر سہ کر دفاع ہو جاؤ دفاع ہو جاؤ دور ہو جاؤ میں بھی دھکے دے دوں گا اب بخاری کا لفظ ڈرانے والا ویو حال بئی وبئی نہ ہو فرمایا میرے اور ان کے درمیان پردہ کر دیا جائے گا اس کا مطلب محدثین نے لکھا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد نبی کی زیارت سے بھی محروم کر دیے جائیں بدت کرنے والے منمانی شریعت کو چلانے والے اپنی طبیعت کے مطابق جو شریعت کو چلاتے ہیں ایسی شریعت نہ بناؤ شریعت وہ ہے جو نبی کریم سے فرمایا بس وہ شریعت ہے جو ماتا کم رسول آپ کو مانو فنتا میری نظر میں وہ عمل بڑا ہے لیکن نبی نے نہیں کیا تو اس کو چھوڑ دو متا ہوں رسو فخر ہاتھ فرمایا کہ نبی کی زیارت سے بھی ان کو محروم کر دیا جائے گا وبئی نہ ہو تو یہ ہیں کوثر انا نہ نا کل کوثر فصل لے لے رب ہے پیغمبر ہم نے جب آپ کو اتنی بڑی نعمت دی اتنی بڑی نعمت دی ہے تو اب آپ کو چاہیے کہ ہمارا شکر ادا کریں شکر شکر کا کیا معنی ہوتا ہے زبانی شکر نہیں کہ شکر ادا کر رہے ہیں اور اس کے کھانے کو بغاوت میں استعمال کریں یہ شکر نہیں ہے شکر یہ ہے کہ اپنی زندگی کو دین پر لائیں اس کے لیے نبی اللہ نے دو باتیں بیان کروائی فصل لے لے رب کا نماز پڑھو ون ہر قربانی دو فصل لے لے رب کا ون ہر نماز پڑھو اور قربانی دو معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے ذریعے سے اللہ کا شکر ادا ہوگا اور قربانی کے ذریعے سے اللہ کا شکر ادا ہوگا جو بھی قربانی دینی پڑ جائے مثلا قربانی دینی پڑ جائے کبھی زکات نکالنے کی کبھی صدقات کی کبھی جانور کو کبھی اور کبھی جس طرح بھی ضرورت ہو اللہ کے راستے میں قربانی دیں اس سے اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے فصل لے رب کا ون ہر ایک عجیب و غریب مانا علامہ راضی نے لکھا ایک نقطے کی حیثیت ہو سکتی ہے فرمایا ون حل یہاں پر اشارہ کیا پیغمبر ایک بیٹے کے مرنے پر انہوں نے تانا دیا غم نہ کر تیری امت کے ہزاروں اور لاکھوں روحانی بیٹے عطا کروں گا اس پر تو قربانی کر لطیفہ ہے کہ گویا یہ قربانی عقیقے کی طرف اشارہ ہے اتنی ساری روحانی اولاد ادا کروں گا کہ تو روحانی طور پر یہ قربانی عقیقے کے عقیقہ تو نہیں کہا جائے گا لیکن یہ ایک نقطہ ہے کہ گویا تو قربانی ادا کر ایک پر کیوں ناراض ہو گیا ہزاروں اور لاکھوں روحانی اولاد ادا کر دوں گا اسی لیے نبی بمن ضلع باپ کے اور ہم بمن ضلع اولاد کے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ سے بڑھ کر شفیق کوئی نہیں ہو سکتا اور معانی کی بھرمار ہے اس صورت کے اندر تو حضرات محدثین نے اور مفسرین نے اس صورت کو جو کھولا ہے عجیب و غریب انداز میں اس صورت کو کھولا ہے یہ فجر کے بعد کا وقت ہے اتنی تفسیر کا نہیں ہوا کرتا ہے آخری آیت اس لیے کہ بعض لوگ جو ہے پہلے دوسرے آسمان پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں ہموں کا نیند کے عالم میں ہوتے ہیں وہ اس مئی کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا اسمئی تھوڑے سے من چلے بھی تھی طبیعت میں ذرا نشاد تھا یہ نہیں کہ ہر وقت خطی غریبی کر بیٹھے رہتے تھے ایسا مجاز نہیں تھا ذرا ہنستے بولتے بھی تھے تو اس میں ایک عورت ان سے نہ ہوئے پڑھنے آئی تو یہ یہاں کچھ تین تھا تو اسماعیل نے پوچھا یہ کیا ہے تو کہا یہ کعبہ ہے یہ اہل علم محسوس ہوں گی اس سے تو کہا یہ کعبہ ہے اچھا تو تقبیل حضر اسود ہو جائے اسماعیل نے کہا کہ تقبیل حضر اسود ہو جائے تو اس زمانے کی عورتوں کا علم بھی دیکھیے وہ عورت کیا کہنے لگی کہنے لگی زاد و راہلا شرط ہے اب آپ کیا سمجھیں گے اس کو زاد و راہلا شرط ہے یعنی مہر اور نکاح شرط ہے اس کے بعد کا ہو عجیب و غریب یعنی ہمارے اقابل بھی مزاح ان کا کیسا ہوا کرتا تھا علمی ذوق کے اعتبار سے ہوا کرتا تھا حجاج ابن یوسف نے ایک جوان کو پکڑا جیل خانے میں ڈالا پھر رہائی ہو گئی تو اس کی ماں حجاج کو یوں کہنے لگی اگر تو میرے بیٹے کو پھانسی دیتا تو اللہ تجھے ایسے ختم کر دیتا جیسے پہلے پندرہ پارے کے اندر سے کلّا کو ختم کیا ہے پہلے پندرہ پارے میں کلّا کہیں نہیں ہے اب دیکھ لیں الحمدوں سے لے کر پندرہ پارے تک میں کلّا کہیں نہیں ہے پچھلے پندرہ پارے میں ہے شروع پندرہ پارے میں نہیں ہے تو کہا جیسے اللہ نے کلہ ختم کیا ہے پندرہ پارے سے اسی طرح اللہ تجھے بھی ختم کر دے گا اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس زمانے کی عورتوں کا علم بھی کتنا زبردست تھا یہاں مردوں کا علم بھی نہیں اس زمانے میں عورتوں کا علم کا یہ حال تھا صاحب بدائے اس سنا ہمارے مدرسے میں ایک کتاب ہوتی ہے فقہ کی بدائے اس ثنا ہمارے حنفیہ کی ایک کتاب ہے اس پر فتوے دیے جاتے ہیں بہت زبردست کتاب ہے ان کی بیوی کا حال یہ تھا کہ انہوں نے سوال قائم کیا سوال نامہ اس میں کچھ سوال قائم کیا اور کہا جو ان سوالوں کے جواب دے گا میں اس سے نکاح کروں گی اس زمانے کے ہزار کو نے جواب دینے کی کوشش کی لیکن جواب نہیں دے پائے ایک عورت کے سوالات فقہ کے انداز سے یہ علامہ کاسانی نے دیے جو ان کے بعد میں شوہر بنے علامہ کاسانی رحمت اللہ انہوں نے سارے ان کے جواب دیے شرط یہ تھی کہ جو جواب دے گا میں اس سے نکاح کروں گی پھر نکاح ہو گیا میاں بیوی نے مل کر بجائے اس سنا لکھی دونوں نے مل کر یہ لکھی ہے کتاب چھ جلدوں میں ہے اس کی ہوا بھی نہیں لگتی ہم کو تو کہیں آپ سمجھو کہ بتایا اس سنا کوئی پرندہ ہوگا بڑی زبردست کتاب ہے فکر احناب کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیسا علم عطا کیا تھا قرآن کا حدیث کا ایسی وابستگی تھی اللہ اکبر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پیسے گننے میں رہ گئے قرآن و حدیث سے دور ہو گئے پیسے گننے میں رہ گئے دنیا کی محبت میں رات میں نہیں پڑا آپ نے بزرگوں کے حالات نہیں سنے کیسی کیسی وسیعتیں نصیحتیں کر رہے ہیں راستہ طویل ہے توشا ہے نہیں جس جس اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے پہلی مرتبہ جا رہا ہوں نہ معلوم کیا مسائل ہوں گے وہ خائف ہوتے تھے وہ ڈرتے رہتے تھے ان کا حال یہ تھا کہ وہ ہر وقت خائف رہتے تھے جنید بغدادی کو کسی نے کہہ دیا کافر تو جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ رو پڑے اور عجیب جملہ فرمایا حضرت نے فرمایا کہ بھائی انہوں نے مجھے کافر کہا ہے بہت ممکن ہے میرے اندر کوئی چیز دیکھی ہوگی تو کافر کہا ہوگا لیکن کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے کافر یہ جنید جیسا ہو سکتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مسلمان کیسے ہوں گے اپنی تحقیق یہ یہ ہمارے تھے تھی کتنے بزرگوں کی باتیں ہم نے سنی وہ موت کے منظر کے اندر کتنے بزرگوں کے کیسے کیسے وسایا ان کے ہوا کرتے تھے اللہ کرے کہ ہمیں بھی آخرت کا ذوق نصیب ہو جائے آخرت کا شوق نصیب ہو جائے تیسری آیت میں فرمایا ان نشانیہ کا ہو الگ کرو فصل لے رب کا بن ان نشانیہ کا الگ لبکم میرے پیغمبر تو کیوں غم کرتا ہے یہ تجھے کہہ رہے ہیں کہ تیرے دشمن تیرا نسب ختم ہو جائے گا نصب نہیں نہیں نہیں تیرا نہیں ختم ہوگا یہ تیرے دشمن ہی کا نسب ختم ہونے والا ہے یہی ختم ہو جائیں گے الحمدللہ للہ آج دیکھ لیجیے حضور کا نصب آج بھی زندہ ہے صحیح نصب کی یہ بیٹھے صحیح نصب کی نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کا نصب کیسا نصب ہے حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت علی سے لے کر اپنے تک کا پورا نصب نامہ لکھا ہوا میں نے خود دیکھا ہے حضرت کے پاس پورا نصب نامہ کن کے بیٹے کن کے بیٹے کن کے بیٹے اوپر تک تو الحمدللہ آج بھی وہ نصب زندہ ہے حضور کا انہی کا نصب ختم ہوا آج کوئی ابو جہل کے نصب سے واقف نہیں آج کوئی اتبا اور شیبہ کے نصب سے واقف نہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک بات بتاؤں حضور کے نام پر لاکھوں کے نام محمد ملیں گے لیکن آج کسی کا نام اتبا نہیں ملے گا شیبہ نہیں ملے گا ولید نہیں ملے گا ابو جہل نہیں ملے گا معلوم ہوتا ہے ان کا نام بھی ختم ان کا نصب بھی ختم محمد کا نام بھی زندہ ہے محمد کا نصب بھی زندہ ہے محمد کی شریعت بھی زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک انشاءاللہ زندہ رہے گی تو اس صورت کے اندر ہمیں یہ کہا گیا یہ سبق دیا گیا کہ نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم نے آپ کو کوثر ادا کیا تو آپ جو ہے ہماری شکر گزاری کریں اللہ نے اگر ہم کو نعمت دی ہے ظاہری نعمت باطنی نعمت دولت دی ہے مال دیا اچھی بیوی دی اولاد دی مکان دیا یہ سب نعمتیں ہیں اس پر بھی اللہ کا شکر ہو اللہ نے باطنی نعمتیں دی روزہ رکھنے کی توفیق دی نماز پڑھنے کی توفیق دی زکوٰۃ کی توفیق دی صدقات کی توفیق دی حج کی توفیق دی یہ باطنی نعمت ہے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں یہ اس صورت سے ہم کو سبق ملا ہے اللہ جل شان ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے الحمد للہ والسلام على سيد شہید والمرسلين وعلى امسلیم وصحبه صاحب اللہ گناہ حکمار اللہ تیرے قرآن تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرما اللہ تیرے قرآن جو ہمیں کہہ رہا ہے اس کو دل و جان سے ماننے کی سننے کی توفیق عطا فرما اس کو سمجھنے کی سمجھانے والوں کی عظمتوں کی توفیق عطا فرما قرآن کی حدیث کی عظمت نصیب فرما اللہ عالمین ہمیں اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلا اے اللہ فخر سے ہماری حفاظت فرما کاری سے حفاظت فرما اے اللہ جس سے تو ناراض ہوتا ہے ایسے اعمال سے ہماری حفاظت فرما اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا ہم فرما بردار بنا اللہ بیماریوں سے ظاہری باطنی بیماریوں سے ہم سب کو نجات عطا فرما اے اللہ جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما اس مجمع کی جائز تمناؤں کو حاجات کو پوری فرما اے اللہ جو کچھ تو ہمارے پاس کے پوتے اعمال کرا رہا ہے یہ تیری ہی توفیق ہے ہمارا کچھ نہیں ہے اے اللہ تو مدد نہ کرتا روزے نہیں رکھ سکتے تو مدد نہ کرتا نماز نہیں پڑھ سکتے تو مدد نہ کرتا تلاوت قرآن نہیں کر سکتے سب کچھ تیری مدد سے ہو رہا ہے اللہ تو نے ہی توفیق عطا فرمائی ہے میرے بالکل ہم اس پر کوئی غرور نہیں ہے کوئی اطراحت نہیں ہے سب تیری طرف سے ہے اللہ ہم مسکین ہیں اور ایسے مسکین ہیں کہ جن کے پاس نبیالہ ہے اللہ مانگنے کے لیے کوئی عبادت بھی نہیں ہے جو تیرے دربان میں پیش کر سکے رب تو نے جب توفیق دی تو اب قبول بھی تو فرما لے اللہ قبول بھی تو فرما لے اللہ تیرے علاوہ ہم کہاں جائیں گے تو ہی تو ایک ہے ہمارا تو ہی تو ہے اللہ آج تو سارے لوگوں نے ہمارے دروازے بند کر دیے ہمارے دکھروں کو سننے والا کوئی نہیں رہا تو یہ ذات ہے جو ہمارے دکھروں کو سن ہمارا خون تو پانی کی طرف بہ رہا ہے ہماری اولادیں تو ذبح ہو رہی ہیں ہماری بچیوں کی عزتیں تو نیلام ہو رہی ہیں ہمارے برہوں کی داڑیاں نوچی جا رہی ہیں ہمارے گھروں کو ویران اور توڑے جا رہے ہیں کہا جا رہا ہے مسلمانوں تمہیں دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں اللہ اس امت کے فرعونوں کی بکر فرما لے یا تو ہدایت عطا فرما یا پکر فرما لے اللہ تیرے حبیب کی امت کی تو صبح بھی رونے میں گزرتی ہے شام بھی رونے میں گزرتی ہے جہاں دیکھو امت محمدیہ کے چہرے پر بے چینی ہے اے اللہ یہ بے چینی کو تو ہی دور کر سکتا ہے اے اللہ ان بے چینیوں کو دور فرما دے محبت کا ماحول قائم فرما دے فطروں کو ختم فرما دے امن و امان کو قائم فرما دے اے اللہ تیرے حبیب نے خیر کی لائن سے جتنا مانگا ہم سب کو نصیب فرما تیرے حبیب نے شر کی لائن سے جتنی پناہ چاہی اللہ ہم سب کو پناہ نصیب فرما و صلی اللہ علیہ